اپنے مرتبہ و مقام کا صحیح شعور میرا ایک خاص مطالعہ یہ ہے کہ انسانی کردار کی احساس اپنے مرتبہ و مقام کے صحیح شعور پر ہے آدمی اپنے لیے اگر غلط مرتبہ و مقام تجویز کر لے تو اس کی زندگی خیال کی ننی سی کمپل سے لے کر امال کے اہم ترین برگ ادبار اور نجی سرگرمیوں سے لے کر بین الاقوامی مشاغل تک ساری کی ساری بگڑ جاتی ہے وہ اصلاح یافتہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو صحیح مرتبہ مقام پر رکھتا ہے کائنات کی محفل وجود میں جب تو وہ اپنی مقرر نشست کو تلاش نہیں کر لیتا وہ آوارہ و پریشان رہتا ہے یہ پا لیتا ہے تو ٹھہراؤ اور توازن حاصل کر لیتا ہے اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو شعوری طور پر اس کے صحیح مرتبہ و مقام سے آگاہ کیا ہے اسلام کے دیے ہوئے علم حقیقت کی روز سے آدمی خدا اپنے ابنائے نو اور کائنات کی مثل میں صحیح جگہ اس شعور کے ساتھ پاتا ہے کہ خدا کے سامنے اس کا مقام ابدیت کا مقام ہے پھر اپنے ابائے نو کے ساتھ اس کا رشتہ قوت و مساوات کا رشتہ ہے اور مادی کائنات پر وہ خلیفہ اللہ ہونے کی حیثیت سے حکمران کو متصرف ہے یعنی کہ وہ خلیف خلیف اللہ ہے اس کی سیت ہے خدا کے سامنے اپنے مقام ابدیت کو پہچان لینے کے بعد غرور علم و قوت اور ظلم و تشدد کے رجحانات کے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جو انسانیت کو تباہی و ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں ابدیت کا اشتراک تمام انسانوں میں جس رابطہ قوت کا استوار کرتا ہے وہ نسلی جغرافیائی طبقاتی اونچ نیچ اور باہمی کشاکش کشاک باپ کرتا ہے مادی کائنات اس کے عناصر و اقوات فطرت کے فراہم کردہ مسائل کا اور مسائل کار اور ضروریات زندگی کے مقابلے میں انسان جب خلیف اللہ کا منصب اختیار کرتا ہے تو تمدن گزیر رہبانیت کا صدباب باپ ہو جاتا ہے اور آدمی کی اس محفوظ بنیاد پر سارا احساس ذمہ داری کھڑا ہوتا ہے اس مرتبہ مقام سے انسان جب کبھی آگے بڑھ کر استقبار کے راستے سے خداوندی کے دائرے میں قدم رکھ لیتا ہے تو پھر اس کا کردار غارت ہو جاتا ہے اور اس سے اگر وہ نیچے گر کر اپنے جیسے انسانوں اور مادی مظاہر اور دولت اور مشین کی طاقت کو معبود بنا لیتا ہے تو وہ بھی اس کی سیرت پستی کے والے ہو جاتی ہے انسان کو اس کے اس صحیح مرتبہ اور مقام کا علم تو باہر سے دیا جا سکتا ہے مگر اسے صحیح مرتبہ و مقام پر کھڑا کرنا اور پھر پھر اس قائم پر کھڑا رہنا کسی خارجی وسیلے کا مرہون منت نہیں ہو سکتا اس مرتبہ مقام پر کھڑے ہو کر اپنی سیرت کی ترازو بودی سے پکڑ کر تھامے رکھنا اور ہر ہر آن پہ اہتمام کرنا کہ نہ اس کا پلڑا استقبار کی جانب چکے نہ ہاں تزمل کی جانب بڑا امتحان ہے دین کی ساری تعلیمات اخلاق کے سارے ضابطے اور قانون شریعت کے سارے امر و نواحی اسی ترازو کی بلبوتے پر ہیں جو جسے برقرار رکھنا بہت ضروری ہے مگر اسے تھامنے والا ہاتھ اور اس کی نگرانی کرنے والی آنکھ کہیں باہر نہیں ہے بلکہ ہر آدمی کا اپنا ہی ہاتھ اور ہر آدمی کی اپنی ہی آنکھ اس کی ضامن ہے اس وجہ سے زندگی کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اپنے ہی اوپر عائد ہوتی ہے نصب العین یہ واضح ہے کہ ہم اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ خواہشات اور ضروریات کے زیر بار ہیں ان خواہشات اور ضروریات کو ہمیں چار و چار پورا ہونا کرنا پڑتا ہے لیکن انسان محض اپنی خواہشات کو ضروریات پوری کرنے میں لگ جائے تو اس کے اندر اخلاقی زندگی سرے سے کروٹ ہی نہیں لیتی اور کوئی روحانی بلیدگی پیدا نہیں ہوتی اخلاقی زندگی ایسی ذمہ داریوں سے عبارت ہوتی ہے جن کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کی کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے دوسرے لفظوں میں اخلاقی زندگی اثار نفس سے شروع ہوتی ہے خواہشات میں تمام تر نماک ہمیں حیوانی زندگی دے سکتا ہے لیکن اعلیٰ درجہ کی انسانی زندگی خواہشات کو کسی مقصود اعلیٰ پر قربان کرنے سے حاصل ہوتی ہے گویا سیرت بنانے اور زندگی سنوارنے اور روحانی اور اخلاقی ارتقاء حاصل کرنے کے لیے انسان کے سامنے کوئی اثار طلب نصب العین اور ذاتی مفاد سے بلند تر کوئی ہدف نکاح ہونا چاہیے بغیر اس کے نیکی اور روحانیت اور اخلاق کی ہی علم و تعمیر کردار اور اصلاح نفس کا کوئی امکان نہیں نصب العین اور ہدف نگاہ جتنا کم تر اور محدود تر یا بلند تر اور وسیع تر ہوگا اسی کے مطابق انسانی سیرت و کردار میں بھی بلندی و پستی اور وسط و پائی جاتی ہے وہ شخص جو جانور کی طرح فقط اپنے چارے سے پانی یا تھنوں سے اور جوڑ سے طلب میں سرگرم رہتا ہے اس کے اندر سیرت و کردار نام کی کوئی چیز نہیں پائی جا سکتی اس سے بڑھ کر وہ افراد ہیں جو خاندان قبیلے نسل قومیت وطن طبقے یا کسی خاص یا جتھے کا مفاد سامنے رکھ کر اشارے نفس کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر ایک محدود نوعیت کا کردار تشکیل پاتا ہے لیکن اسلام نے ہمارے سامنے ساری انسانیت کا مشترک اور وسیع ترین مفاد بطور مقصد سامنے رکھا ہے اور ہماری نگاہیں رضائی الہی پر مرتکب ہیں انسان کی اس عظیم نصب العین کو صحیح طور پر اپنا لینے سے عظیم درجے کا کردار تشکیل پاتا ہے اور اس نصب العین سے بڑھ کر کوئی دوسرا نصب العین اشارے نفس نہیں مانگتا یہ قیمت میں سب سے بڑھ کر گراں ہے ہر نصب لین آدمی کے سامنے کچھ اصولوں اور تقاضوں کو فرض بنا کر رکھتا ہے ہر فرض خواہشات کے مقابلے میں آ کر قربانی مانگتا ہے فرائض اور خواہشات کے درمیان کشمکش ہوتی ہے اور یہ کشمکش زندگی کو ایک امتحان بنا دیتی ہے